revealed the Quran Azim as a kitab of hidayat and guidance. It is mercy in the extreme form. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ And one of the major topics of discussion in the Quran Kareem amongst four others, as mentioned by Shah Waliullah rahimahullah ta'ala, التذكير بأيام الله where Allah Azza wa Jal advises by means of historical incidents, the mention of the previous Anbiya alayhi salatu that in the mention of many of these incidents, on the one hand it is clear-cut proof of Rasulullah sallallahu alayhi wa being the true and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, because he has elaborated in the Qur'an-i-Kareem such details about those incidents that it was absolutely impossible for anybody in Makkah Mukarramah to have had that knowledge from their own side. It was only through divine revelation and wahi that proved the messengership and the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam via the means of these discussions. Allah Ta'ala also mentions the objective of historical incidents being narrated in the Quran Kareem. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ Allah Ta'ala says that in the narrative of previous nations, there is a great opportunity for people of intellect and those who utilize the faculty of intellect and channel it correctly, that they are the ones who derive lesson and apply it into their lives. As they say, you learn history in order to learn the mistakes of the past, in order not to repeat them in the future. And amongst the incidents mentioned by Allah Ta'ala and very pertinent to our situation in South Africa as a Muslim community, bearing in mind that we enjoy innumerable favors of Allah subhanahu wa ta'ala, by and large an abundance of sustenance, and especially unique to our situation, being afforded the opportunity to practice our deen freely without any hindrance, in comparison to many communities and especially those resident in Muslim lands, these are massive favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. So what should be our response and how do we reciprocate to these favors of Allah subhanahu wa ta'ala? So an abundance of sustenance, being able to practice our deen with great ease and freedom, and many, many other innumerable favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And for this we find a perfect example and lesson in the Quran Kareem, where Allah speaks about a nation who were resident in Yemen, the nation of Saba, that derives its name from one of its forefathers, Saba bin Yashjub in Qahtan. Demographically, the area lied a three-day journey from the big city in Yemen of Sana'a. They were a nation who enjoyed an abundance of favors from Allah subhanahu wa ta'ala's side. As far as the abundance of rizq and provision is concerned, Allah Ta'ala says, Jannatan ayyamini wa shimal. That in the many cities, some of the mufassirin such as Alama Alusi rahimahullah ta'ala says that there were 13 major villages and locations in which they had inhabited. But other than that, hundreds and hundreds of villages stretching right from their area in Yemen, going all the way up to the lands, Mubarak lands of Sham and Palestine. Such was the abundance of provisions. Allah Ta'ala says they travel long distances on the main roads connecting these major cities and you would find orchards and gardens flanking either side of the road, right and left hand side. The Mufassirin mentioned that such was the abundance of fruits and orchards that if a person had to walk with a basket on one's head, then merely by minimal action in a short while, it would naturally fill up with fruits. So such was the abundance and the profuse amount of rizq Allah Ta'ala blessed them with. Allah Ta'ala had sent his messengers or the deputants of his messengers and they would come and give them the message that each of the, sustenance Allah has provided for you. It is also mentioned that the time in which this incident had transpired, varying opinions and one is in the time between Sayyidina Isa and Sayyidina Rasulullah alayhi salatu was salam. <clears throat> telling them that eat by all means of the sustenance Allah has given to you, but at the same time do not forget your duty, be thankful, be grateful to Allah Ta'ala. They invited them towards Iman. However, they had responded in the worst possible manner. فَأَعْرَضُوا They turned a complete blind eye, denied the invitation of the messengers, rejected them, were not appreciative of the favors that Allah Ta'ala had granted them in such abundance and such sustenance that was amazing. Furthermore, the air, Baldatun Tayyibah, the air and the location was at the most perfect state, so much so that it is said that people in other parts of the world normally have difficulties, mosquitoes and bugs, etc. So pure and clean was the air that if a person had to come with clothing that had bugs on it, because of the purity of the air, those bugs, bugs would naturally die in those areas. As far as safety and security was concerned, whether resident and whether traveling, in context, it was a time when traveling long distances through jungles, through deserts, brought with it many, many dangers to one's life, to one's property. There was looting. Trade caravans would be looted. Travelers in these places would lose their lives or their provisions and their, their, their belongings. So as far as safety and security is concerned, that even at a time when there was normal danger in traveling, Allah Ta'ala says the cities were so perfectly placed from one another that if a person left in the early morning, by afternoon time would come to another locality where there would be inhabitants, so provision would be there, he can take a rest there, and then travel onwards by evening time before sunset would already come to another city and location where he could rest for the night, fill up his provisions. In fact, there was no need to take provisions on a journey right up to the lands of Palestine. Can you imagine such abundance? And safety and security was of such a level. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ Daytime or nighttime, where normally there are more dangers, they could travel freely without any hindrance, without any fear. So safety, security, purity of air, abundance of sustenance, the most basic necessities were enjoyed by them to the fullest. However, the response was disbelief and ungratefulness. And this is the important lesson that we take. Shukr to Allah Ta'ala for His ni'mas and favors. So they turned a blind eye, denied the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala or the deputants, and in fact they displayed arrogance to the favors of Allah ta'ala. Very naively and foolishly, they in fact, not appreciating this favor, said that, Oh Allah, ba'id bayna asfarina, that make our journeys more challenging, more difficult, let us travel through jungles and, and, and deserts that, that is wrought with many, many dangers. So instead of having this ease in journey, they wanted it to become more difficult, not appreciating the favor of Allah subhanahu wa ta'ala at such an amazing level. Allah ta'ala says, by doing so, ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ They oppressed their own selves. Allah ta'ala says, فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث Such was our retribution against them, that whereas they had lived united in and around that area, Allah Ta'ala sent down a massive flood on the areas and the regions. Result of the flood, one was that they were then dispersed, broke up into ten major tribes, four of them to the areas of Sham, and six of them in, the, in Yemen and the other Arabian peninsulas that formed the major origins of the tribes of the various Arabs. Allah Ta'ala sent down the raging torrents of the Arim Dam that was in the locality, huge dams that had walls protecting the water that they can use at ease. Allah Ta'ala caused these dam walls to burst forth, gushing rains, and the entire lands, whereas they were previously filled with an abundance of beneficial fruit trees, Allah Ta'ala says, what did they come about in its place? ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Such trees that brought bitter fruits, tamarisk trees, jujube trees, trees that benefited in no way whatsoever as far as provision is concerned. So provisions were taken away from them, the safety and security. they're living as a united nation in a region. All of these favors were lost to them. And this is essentially disbelief and especially being ungrateful for the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. So extremely important that we appreciate the favors of Allah ta'ala just to understand the abundance of favors that most of us enjoy. In South Africa, 27% of people are unemployed. In rural areas, 70, 70, 70% of people are unemployed. That means you take 10 people, 7 have no jobs as far as provisions are concerned, at least 50% of South Africa survives under the nourishment line. So there is a certain category that above it, you are being well nourished, so half the country is living undernourished. Similarly, 50% of the country is surviving on less than 550 rand a month. The total income or the total expenditure at the disposal is only 550 rand. So how much shukr should we make to Allah Ta'ala for these abundance of favors the safety, security as far as our deen is concerned, Allah Ta'ala has blessed us with. Let us appreciate these favors of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. How do we make shukr to Allah Ta'ala? Zikr ni'mat, fikr ni'mat, shukr ni'mat. Uh, contemplate in our minds, in our hearts, regularly pass through in our minds the favors of Allah. That will make us appreciate whatever we have. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Whatever favor we enjoy, it is a given ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Zikr ni'mat, make the habit in our gatherings, family, friends. Take our time, talk about the favors of Allah ta'ala. Instead of complaining and having a negative attitude, count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث Allah ta'ala encourages, speak and talk about the favors of Allah ta'ala. And thirdly, shukr and ni'mat, be appreciative to Allah Ta'ala when Allah Ta'ala speaks about hikmah and wisdom being granted to Sayyidina Luqman radiallahu an. What is the epitome? What is the highest level of hikmah? Allah himself gives the tafsir of it, anishkur lillah. That the greatest form of wisdom is show gratitude to Allah Ta'ala for His favors. Our beloved respected Ustaz Sayyidina Hafiz Abdurrahman rahimahullah ta'ala at the end of his life, whenever anybody would come, then the first nasiha he would give, that be appreciative of, to Allah Ta'ala for His many favors. He says, Iman ka shukr, Islam ka shukr, Quran ka shukr, that be appreciative to Allah Ta'ala for these major and all the other favors of Allah Subhanahu Wa Ta'ala that we enjoy. So shukr and ni'mat means channeling the favors of Allah Ta'ala in His obedience. And the benefit of shukr, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ If you express gratitude by means of the tongue, by means of the heart, by means of general obedience. He used to also say, Allah Ta'ala lays a complaint, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ That a very minimal amount of my servants are those who fulfill the rights of shukr. So, channeling the favors of Allah Ta'ala, whatever in ni'mah of Allah Ta'ala we enjoy, free time, good health, bodily strength, our wealth, our homes, to channel them in the obedience of Allah Ta'ala and especially to uplift and benefit the, the, the, the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and in our own country. One manner of shukr to Allah Ta'ala for what Allah has blessed us is to share with those who are less fortunate than us. وآخر دعوانا الحمد لله الحمد للہ آج ہمارے یہاں مہمان نے گرامی تشریف لائے ہیں حضرت جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی صاحب ہمایون ہمایون جمشید صاحب تشریف لائے ہیں وہ نعت شریف سنائیں گے اور ان کی دوسرے دوست پڑھنے والے ہیں نعت پڑھنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنائیں گے ان کی نصیحتیں اور نعت شریف ان سے سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جدائے خیر عطا فرمائے کہ یہاں تشریف لائیں ملاقات کا شرف ہمیں بخشا اور ان کے نعت شریف سے ہم مستفید ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد میرے پیارے دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع تا فرمایا کہ دین کی نسبت سے ساؤتھ افریقہ آنا ہوا اور پھر اس سے بڑھ کر دین کی نسبت سے دارالعلوم میں یہاں پر آ کے بات کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا اور <clears throat> بڑی خوش قسمتی کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو وقت دیا اور یہاں آپ کے ساتھ آج موجود ہیں اور جنید جمشید رحم اللہ کا ادھر ساؤتھ افریقہ میں کافی گزر تھا کافی یہاں وقت لگایا جنید نے تو ابھی جنید کے جانے کے بعد جب مشورہ ہوا تو بڑوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھائی اس میں سے جس جو جو کام لے کے آگے چل سکتے ہیں تو آپ ضرور کوشش کریے اب دعوت و تبلیغ کا کام تو ایسا ہے کہ وہ جنید کا کام تو نہیں وہ تو ہر امتی کا کام ہے وہ تو اپنی خوش قسمتی تھی اس کام سے جڑنا اس کے ساتھ ساتھ <clears throat> خدمت خلق کا کام تھا کچھ اس کے پروجیکٹس تھے پھر تھوڑا بہت نعت کا سلسلہ بھی تھا جو ساتھ ساتھ چلتا تھا تو تو میں نے بڑوں سے درخواست کی کہ اگر آپ نے میرا ہاتھ خامہ آپ کی سرپرستی رہی اور لو قبول رہا تو انشاءاللہ جتنا تک کر سکتے ہیں کریں گے تو پچھلے سال ڈیڑھ سال سے یہی ایک کاروبار جنید کا چل رہا تھا اس کو اس کے ساتھ جڑ گئے آج ہماری بڑی خوش قسمتی کی یہاں پر آنا ہوا ہمارا یہ ساؤتھ افریقہ کا یہ اس نسبت سے پہلا سفر ہے اور اس دفعہ بڑا ہی محدود مدت کے لیے سفر ہے دو دن تین دن کا سفر ہے پرسوں آنا ہوا اور انشاءاللہ شاء آج رات کو واپسی ہے اور لیکن ان شاء اللہ تعالی اگلی دفعہ جب آئیں گے تو پھر ذرا لمبے وقت کے لیے آئیں گے تو میں آپ کے ایک میں نعت پیش کرتا ہوں یہ نعت مجھے بھی بڑی پسند ہے مولانا سعید احمد خان رحم اللہ انہوں نے لکھی اور جب وہ جنید نے نعت کی طرف نعتیں پڑھنا شروع کی تو اس کی پہلی پہلی نعتوں میں سے اس نے پڑھی اجازت ہے میں آپ کو ایک نعت سنا دیتا ہوں پھر ہمارے خالد بھائی یہاں بیٹھے خالد بھائی نے جنید بھائی کے ساتھ بہت سفر کیے اور جنید بھائی کے ساتھ نعت وغیرہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ ایک نعت میں پیش کر دیتا ہوں پھر خالد بھائی ایک نعت آپ پیش کر محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے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 امی خاتم خاتمل تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین بز میں کون پہل سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم خاتمل مصطفیٰ مستفیٰ ہو مصطفیٰ مشتبہ تیری مدا سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یار نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین دست قدرت رتن ایسا بنایا تجھے دست قدرت رتن ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب زیر نگی توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں اے رسول امی خاتم تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں نہیںزا کو میں ایک مفتی صاحب مفتی صاحب نے پڑھنا چاہتا ہوں جسارت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو آپ ہی کی نعت دوسری پڑھ لیا میری نعت تو کون سی پڑھیں آپ بتائیے کر دیتے ہیں اللہ محبوب کے رہتے ہیں اچھا دے خوش نصیبی اگر میں اس کا صرف ایک سینٹنس بھی پڑھ دوں صرف ایک شیر اس کا تمنا دل رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں تمنا ہے رسول اللہ تمنا اے دل حبیب اللہ وہ جن کے دم قدم سے صبح نے روشنی پائی ہوا نے جس سے امبر کی فضا وہ رہنما دیکھوں تمنا اے دل رسول اللہ تمنا اے دل حبیب اللہ کون سی لیں اچھا ایک ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سے جنید بھائی کی بہت آپ سب نے سنی ہوگی ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں وہ مائک ہے تو یہ ہم مل کے پڑھتے ہیں ہاں، بدل دے نہیں ہاں یہ کون سا یہ بھائی کی ایک نعت تھی میرا دل بدل دے یہ ہمارے ایک گھر کی کہانی بھی ہے کس طرح سے والد صاحب کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی پھر جنید کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی پھر اللہ نے میرے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا تو آپ کے سامنے پیش کر ہوں میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں دوباد دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم کر دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدا یا رحم فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل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 کو پر نور کر دے میں پلا مخمور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے او میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے آمین آمین یہ ایک جنید کا بڑا سفر تھا دل دل پاکستان جو میرے ساتھی کچھ سمجھتے جانتے ہیں اس گانے دل دل پاکستان سے دل بدل دینے کا سفر ایک بڑا لمبا سفر تھا اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پورے خاندان کے ساتھ بہت ہی رحم کا معاملہ کیا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر جنید جس زندگی میں تھا اور اللہ اگر اس کو زندگی میں تبدیلی نہ دیتے یا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب جس طرح کی زندگی میں تھے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو وہ تبدیلی نہ دیتے اور اللہ اگر مجھ پر احسان کا معاملہ نہ کرتے اور اس طرح ہماری آنکھ بند ہو جاتی تو ہو گئی اللہ نے کامیاب کیا میں نے اپنی والدہ کا جب انتقال دیکھا تو میں نے بہت خوبصورت موت دیکھی والدہ کی اور جنید اس ٹائم جماعت میں چل رہا تھا اور میری والدہ میری والدہ کو جنید مجھے فون کر رہا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں والدہ کہہ رہی تھی نہیں اس کو بولو یہ نہیں آئے گا تو رو رہا تھا فون پہ مجھے کہتا ہے مجھے واپس آنا ہے واپس آنا ہے تو میں نے پھر فون والدہ کو دیا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی تو جنید سے کہنے لگی دیکھو تم نہ آنا تم اللہ کی راہ میں چل رہے ہو جب میرا انتقال ہوگا تو میں اللہ کے سامنے گواہ بناؤں گی اللہ کو کہ اللہ میرا بیٹا تیری راہ میں چل رہا ہے مجھ سے احسان کا معاملہ فرمائیے اس ٹائم وہ جنید کینیڈا کہیں جماعت میں چل رہا تھا یہ اس یہ دس سال پرانی بات ہے پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہوا بہت ہی میں نے خوبصورت موت دیکھی ان کی اور والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو جنید سے کوئی آٹھ دس مہینے پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور والد صاحب کے انتقال کے بعد میں اور جنید جب بیٹھتے تھے تو مجھے کہنا تھا آپ ذرا مشورہ کرتے ہیں آگے کس طرح لے کے چلنا ہے کاروبار کے معاملات گھریلو معاملہ تو میرے والد صاحب جب ان کا جب انتقال ہونے لگا تو جنید پھر جماعت میں چل رہا تو جنید کو مجھے ڈاکٹرز نے کہا جنید کو بولو کہ آ جائے کیونکہ اب وقت بہت کم ہے تو میں نے جنید کو فون کیا کہتا یار میں تو آ رہا ہوں تو والد صاحب نے کہا نہیں جنید کو کہنا نہ آئے تو میں نے کہا ڈیڈی وہ بہت انسسٹ کر رہا ہے جنہیں لگا یار کچھ کر رہا ہے اس کو نہ آئے تم نے اپنی والدہ کا نہیں دیکھا تو جب میرا انتقال ہوگا تو میں بھی تو یہی گاؤں گا اللہ سے کہ اللہ میرا ولی ہے تیرے راہ میں چل رہا ہے تو گواہ رہنا میرے سہسان کا معاملہ کر دے پھر والد صاحب کی ہم نے جب موت دیکھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت موت مجھے یاد ہے کومے میں تھے دو دن تو لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ ان کی کھڑی ہوتی تھی انگلی تو میں سمجھتا تھا جاگ گئے کہتا تھا ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی میری ہمشیرہ ساتھ تھیں وہ والد صاحب کو ہوش کوئی نہیں تھی پھر جب انتقال ہونے لگا تو آنکھ کھولی انہوں نے تو ہم سمجھے کہ شاید جاگ گئے تو والد صاحب نے آنکھ کھولی پھر کہتے ہیں یہ بڑے خوبصورت پھل ہیں اس میں امرود نہیں ہے میں نے امرود کھانے ہیں تو میں یہ سمجھا کہ یہ والد صاحب جاگ گئے تو میں جب قریب گیا تو میں نے ان کو جھنجھوڑا تو وہ کومے کے اندر تھے اور پھر اس کے میرے خیال ہے کہ تھوڑے عرصے میں آدھے گھنٹے میں والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا پھر ہم نے والد صاحب کو غسل دیا ہمارے ساتھ سعید انور بھائی بھی تھے اور اور بڑا ہم نے ان کو سنتی طریقے سے غسل کیا والد صاحب کو اور الحمد یہ میں نے اپنے والد کا اختتام دیکھا تو مجھے مطلب اس بات کا تو یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ جنید کو بھی اپنی ہی راہ میں بلائیں گے اور وہ اللہ نے کر کے دکھا دیا وہ تو کہیں اور بیٹھا تھا چترال کا پروگرام کوئی نہیں تھا اللہ نے پروگرام بنایا چترال کا کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے راہ میں بلانا تھا اللہ نے اس کو دین اور دعوت کی محنت سے جوڑ کے ہی اپنے پاس بلانا تھا تو میرے بھائیوں جب یہ میں پڑھتا ہوں نا میرا دل بدل دے تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر کا ایک قصہ ہے اور جنید جب پہلی دفعہ یہ شروع شروع میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کے ساتھ کبھی نعت نہیں پڑھی مجھے ہمیشہ کہتا تھا یار تو ہم کو مل کے ساتھ نعت پڑھ لیں تو میرا اس کا رجحان نہیں تھا اور میں ایسے کہتا تھا یار لگا ہوا نہ پڑھتا رہے یار جنید آپ پڑھتے رہو بس ایک کافی نہ پڑھے نعت لیکن جب بھی وہ یہ نعت پڑھتا تھا خاص طور پہ پہلی دفعہ جب اس نے پڑھی تو بہت داڑے مار مار کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یار دیکھ اگر ہم اسی کے اوپر استقامت سے اللہ تک چلے جائیں تو کامیاب ہو گئے اس ٹائم میرا ذہن بہت ہلکا تھا جنید کا جنید کو اللہ تعالیٰ نے کافی شعور عطا فرما رہے تھے میں سوچتا تھا یا اللہ یہ بندہ تو وہ ہے ہی نہیں جو میرا بھائی تھا ایک سال پہلے میں سوچتا تھا یہ میرا بھائی یہ یہ کون ہے یہ بندہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے سے رحم کا معاملہ کیا اور جہالت سے باہر نکالا تو تو یقین کریں کہ یہ سر سجدے سے اٹھتا نہیں ہے جتنی اللہ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی میرے والد صاحب اگر چلے جاتے جس حال میں میرے والد صاحب تھے تو کیا بنتا ان کا اگر جنید جس حال میں تھا اس حال میں چلا جاتا تو کیا بنتا اس کا کیا بنتا اس برباد ہو گیا ہوتا اور پھر اللہ نے اس کو دین کی نسبت سے جو عروج عطا فرمایا وہ آپ سب بھائیوں کے سامنے ہے تو اس سے میرا تو اس کا ایک ہی سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی لگا دیں اللہ کو راضی کرنے میں اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں تو یہ بہت ہی سستا سودا ہے بہت ہی سستا سودا ہے اور ایک اور میں نے چیز جو سب سے سیکھی کہ جب انسان اللہ کی راہ میں جستجو کرتا ہے اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی جستجو کرتا ہے تو یہ اللہ دنیا آپ کے قدموں میں ایسے پھینکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مال دولت فیم جو ایک عام انسان کی نفس جو ہے جس کو پسند کرتی ہے وہ اللہ آپ کے پاؤں میں ایسے پھینکتا ہے وہ اللہ یہ میں نے اپنے گھر میں ہوتے دیکھا ہے تو میں تو میں تو جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو بڑے مجھے کہتے ہیں بس ایک ہی کام کرو یہ ساری زندگی ایسے بتا دو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور یاد رکھو بہت تھوڑا وقت ہے یہاں وہاں جب پہنچیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہمارا چیک باؤنس ہو جائے تو وہاں اکاؤنٹ میں ڈال دو جو ڈالنا ہے ابھی کیونکہ وہاں تو کوئی نئی نوکری ہوگی نہیں وہاں تو کوئی نیا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 وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محترم علماء كرام اور دوستوں ساتھیوں مولانا برہان صاحب کی نصیحتیں اور باتیں نعمتوں کے شکر کے متعلق ہم نے سنے اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ مصیبت اور سب سے زیادہ تکلیف والی بات نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا بہت عورتوں کو دیکھا اور فرمایا کہ ان میں جو خرابیاں ہیں ایک خرابی یہ ہے کہ وہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی پوری زندگی اگر اس کو نعمتی ملتی رہتی ہیں اور ایک دن اس میں تھوڑی سی کمی آئی وہ کہتی ہے میں نے تو آپ کے گھر میں کچھ نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی ناشکری سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور نعمت کے شکریہ سے اللہ تعالی بہت خوش ہو جاتے ہیں مولانا برحان صاحب نے قوم سبا کا واقعہ سنایا کہ ناشکری کی کے نتیجے میں ان پر کس طریقے پر مصیبت آئی اور برباد اور تباہ ہو گئے اور اسی سلسلے میں پچھلے جمعے پچھلے اتوار کو بھی اور آپ بھی میں نے یہ آیت کریم تلاوت کی ول عشرے ان نل انسان عصر کے ایک مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے کو دیکھو پرانے زمانے میں ناشکری کرنے والوں اور شریعت کا مقابلہ کرنے والوں انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والوں پر کیا کیا مصیبتیں آئیں اور کس طرح ان کو تباہ کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے رہے اور خصوصی ملاقاتیں بھی کی عام ملاقاتیں بھی کی خصوصی بیان بھی دیا اور عموم عام بیان بھی دیا ایک نسل ختم ہوتی تھی دوسری نسل آتی تھی دوسری نسل پہلی نسل سے زیادہ سخت اور زیادہ مقابلے پر آتی تھی آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کی قوم میں سے جتنوں نے ایمان لایا ہے انہوں نے ایمان قبول کیا باقی ایمان نہیں لائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ زمین پر کسی کافر گھر والے کو مت چھوڑو سب کو ہلاک کر دے نعمت حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں ان کو ملی تھی اس نعمت کا انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی تو برباد ہو گئے نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کشتی بنا دے سب سے پہلے انہوں نے کشتی بنا دی تین منزلہ جب وہ مشرقین گزرتے تھے کہتے تھے کہ پہلے تو آپ پیغمبر تھے ابھی سانع اور بنانے والے بن گئے ابھی مختلف چیزیں بناتے ہیں سخیرو من ہو ان کا مذاق اڑاتے تھے تین منزلوں میں کہتے ہیں نچلی منزل پرندوں کے لیے چرنے والوں جانوروں کے لیے اور درندوں کے لیے سب کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھا اور سب ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہتے تھے آرام سے رہتے تھے درمیان میں جو کشتی کا درمیانی حصہ تھا کشتی کہو یا شپ کہیے اس کو کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے رکھا اور اوپر والے حصے میں انسان انسانوں کو رکھا نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ یہ بیٹا بھی میری اولاد میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہو لیس من اہلک یہ آپ کی تابدار نہیں ہیں وہ منافق تھا اندر سے مشرقین کے ساتھ ملا ہوا تھا جب اس سے کہا گیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا سآوی الى جبل یاسمن من الماء میں پہاڑ پر جاؤں گا پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا لیکن جب وہ پانی آیا تو پہاڑوں سے اونچا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچایا جو دی نامے جگہ جو ارارات پہاڑ کا حصہ ہے وہاں پر کشتی پہنچ گئی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا باقی سب کو ہلاک کر دیا عراق کے رہنے والے تھے تقریباً موسیٰ علیہ السلام کہ زمانے کو دیکھو جو گزرا ہوا زمانہ ہے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے طریقے پر تربیت فرماتے ہیں جس تربیت کی طرف آدمی کا ذہن نہیں جاتا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر میں فرمائی جو فرعون نبوت کا دشمن اللہ کا دشمن دین کا دشمن اور کبھی اپنے کو خدا کہتا تھا اور کبھی دل کی تسلی کے لیے اسنام اور بتوں کی طرف سجدہ بھی کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں دشمن کے گھر میں دشمن کی تربیت کراتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی دشمن کے گھر میں میں نے کرائی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں عجیب مضامین اللہ تعالیٰ نے رکھے الحمد رب العالمین اللہ تبارک و دنیا بھی تربیت کرتے ہیں دینی تربیت بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ حیض کی خون کو اس کا اس کی غذا بنایا تاکہ یہ سمجھا دے کہ میں کس طریقے پر تربیت کرتا ہوں وہ حیض کا گند خون جو پھینکنے کا ہے اس کو میں نے بچی کے لیے غذا بنایا منہ کے ذریعے سے نہیں ناف کے ذریعے سے اس لیے کہ منہ پاک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام لینے کے لیے ہے اور حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منہ اللہ تعالی کے پاک نام لینے کے لیے ہے اس کو سگریٹ سے اس کو دھویں سے اس کو بدبو سے بدبودار مت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسن سے اور پیاز کو نہیں کھاتے تھے دوسرے لوگوں سے فرمایا تھا لسن پیاز اور یہ چیزیں تم نماز کے وقت مت کھاؤ نماز کے اوقات کے بغیر کھاؤ نماز کے وقت کھاؤ گے کچھا کچی تو اس کی وجہ سے بدبو ہوگی ڈیکار آئے گی بدبو ہوگی تو مت کھاؤ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لہسن اور پیاز کو نہ نماز سے پہلے کھاتے تھے اور نہ نماز کے اوقات کے علاوہ اور فرماتے تھے میں ان فرشتوں سے بات چیت کرتا ہوں اور ان فرشتوں سے میری باتیں ہوتی تھی ہیں جن سے ساتھ تمہاری نہیں ہوتی تو یہ بہت بری بات ہے کہ میں فرشتوں سے بات چیت بھی کروں اور منہ سے بدبو بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشوری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے اور مہمان بنے ابھی تک مکانات نہیں بنے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مو حضرت ابو ایوب انسائی کے گھر میں ٹہرے اس لیے کہ وہاں پر اونٹنی ٹہری اور اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی اور کسی زمانے میں حمری نے جو یمن سے آیا تھا یہ مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا کہ اس میں وہ ٹھہریں گے اور ایک خط بھی لکھا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ شہید تو علا احمد انہو رسول من اللہ بار میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہے جس اللہ نے نفوس اور ارواح کو پیدا کیا وزيرا له وابن عم اگر میری عمر لمبی ہو گئی میں ان کے لیے وزیر بنوں گا اور ان کا رشتہ دار اور داد بنوں گا وجاهدت في الله اعداءه وفرجت عن قلبه بھی اور میں ان کے دشمنوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر تکلیف اور غم کو دور کروں گا تو یہ خط ایک نسل سے دوسرے نسل کی طرف چلا آیا اور تاریخی کتابوں میں ہے حدیث میں نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا اور اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہرے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ٹہرایا تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو اور خود ابو ایوب انساری ٹہرے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ٹہرایا اور کچھ نیچے ٹہرے پھر ان کے دل میں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضرت نیچے ہے اور میں اوپر ہوں اور ایک دن دیوار کے ساتھ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت کے سر کی اوپر میرا قدم ہو اوپر اتنا ادب اور اتنا احترام کیا اور پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیجا اور ابو ایوب انصاری کی عادت تھی کہ جو کھانا حضرت سے واپس آتا تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی رہتی وہیں سے حضرت ابو ایوب انصاری کھاتے تھے برکت کھا کھانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے تو سب کی خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ بچا ہوا پہلے میں پی لوں بعد میں کوئی اور پی لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں والے کو دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور مسجد میں دینی بات چیت چلتی تھی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے قصے اور کہانیاں بیان کرتے تھے قصے کہانیاں سناتے تھے اور وہ قصے کہانیاں نہیں جیسے لیلا مجنون کے قصے ہوتے ہیں اور فلان فلان کے قصے ہوتے ہیں اپنے واقعات سناتے تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم کتنے بے وقوف تھے کہ ایک سنم اور بت کو بناتے تھے اور کبھی کبھی آٹے کا بت بناتے تھے جی پھر جب بھوک لگتی تھی تو اس آٹے کے بت کو اپنے خدا کو ہم پیستے تھے اور اس سے روٹی بناتے تھے پھر اس پر ہنستے تھے کہ ہم کتنے بے وقوف تھے جس کو ہم نے خود بنایا جس کو ہم نے کھایا اس کو ہم نے خدا بنایا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین صورت اس صورت کے بہت فضائل ہیں کہ وہ قرآن کریم کی ایک تہائی کے برابر ہے قل اللہ احد ہے اور قل هو اللہ احد میں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشابہ اللہ کی طرح کوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب اپنے واقعات سناتے تھے وہ ہنستے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کرتے تھے مسکراتے تھے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ اس پر گواہ ہے زمانے سے پوچھ لو کہ پہلے زمانے میں فرعون کا کیا حشر ہوا وہ فرعون جو اپنے آپ کو اللہ اور خدا کہتا تھا انہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے ایسی طریقے پر تربیت کرتے ہیں جس تربیت کی طرف آدمی کا ذہن بھی نہیں جاتا فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ماں کے پیٹ میں انسان کی تربیت اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسی تربیت کرتے ہیں رونے کی زبان بچے کو سکھائی روتا ہے تو اس رونے سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا کیا تقاضہ ہے بچے بچہ کیا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچی کے لیے چار نہریں بنائی ہیں چار نہریں کھانا تو وہ نہیں کھا سکتا اس لیے کہ کھانے کا قابل نہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کے لیے دو نہریں ہیں ماں کے پستانوں سے ماں کی سینے سے دودھ لیتا ہے دو نہریں یہ ہیں اور جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے بسم اللہ کا قابل ہو جائے اور بڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو نہریں رکھے ہیں قرآن اور حدیث تو پہلی نہریں ہیں جسم کو بنانے کے لیے اور دوسری دو نہریں ہیں اس کی روحانیت کو بنانے کے لیے قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ خواب بیان کرتے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے اور گھی ٹپک رہا ہے گھی اور شہد اس میں سے لوگ لے رہے ہیں ایک صاحب نے لیا اور پھر اس کے بعد ایک رسی ہے اس رسی پر ایک ساپ چڑھ گئے ان کے بعد دوسرے چڑھ گئے ان کے بعد تیسرے چڑھ رہے ہیں تو وہ رسی ٹوٹ گئی پھر وہ رسی ملائی گئی اس کے لیے اور لوگ اوپر چڑھنے لگے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر بتا دوں یہ ایسا ہے جیسے کوئی شاگرد استاد سے کہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی دو تین بات دین کی سناؤں اگر اس میں کوئی خطا اور غلطی ہو تو آپ ٹھیک کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو شہد ہے اور گھی ہے یہ قرآن کریم ہے قرآن کریم میں نرمی ہے گھی کی طرح قرآن کریم کی لذت ہے مٹھاس ہے شہد کی طرح اور یہ جو رسی ہے ایک آدمی رسی پر چڑھ گیا مکمل ہوا اس کا کام پھر دوسرا پھر تیسرے آدمی کی اوپر رسی ٹوٹ گئی پھر اس کے لیے رسی ملائی گئی تو وہ پھر منزل مقصود تک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض تعبیر ٹھیک بتائی اور بعض تعبیر صحیح نہیں تو ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ کو قسم ہے آپ بتا دیجئے کہ کیا غلطی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کی ضرورت نہیں قسم مت دو اور حضرت نے نہیں بتایا کہ کہاں خطا ہوئی اس سے معلوم ہوا مجتحد جب اجتحاد کرتا ہے اجتحاد کے نتیجے میں کبھی حق بات کہتا ہے اور کبھی خطا ہو جاتی ہے اور حدیث میں آتا ہے رچتحد المشتحد اساب فلح اجران و ان اخت و فلح اگر مجتحد اجتحاد کرتا ہے اس کی نتیجے میں وہ حق کو پاتا ہے اس کے لیے دو اجر ہے اور اگر خطا کرتا ہے تو محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک اجر دیتے تو مجتحد سے خطا ہوتی ہے کبھی کبھی جب اجتحاد کرتے ہیں تو سب حق دونوں حق ہیں کبھی ایک خطا اور ایک حق تو علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خطا یہ ہو کہ ابو بکر صدیق نے گھی اور شہد دونوں قرآن کریم کو بتایا کہ قرآن گھی بھی ہے اور قرآن کریم عسل کے ساتھ اور شہد کی طرح بھی ہے تو یہاں ممکن ہے کہ خطا ہو اور مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث ہے جو قرآن کریم ہے قرآن کریم کی قوت قرآن کریم کی فصاحت قرآن کریم کی بلاغت قرآن کریم کی مضامین کی مضبوطی جو قرآن کریم نے کہا وہ بات بالکل پکی ہے یہ گھی کی طرح ہے جیسے گھی میں قوت ہے ہی کے اندر مضبوطی ہے اور حدیث شہد کی طرح ہے جیسے شہد میں لذت ہے تو قرآن کریم میں بھی لذت ہے لیکن حدیث کی پر عمل کرنے میں نماز پڑھیں گے حدیث سے ثابت ہے نماز اس میں لذت ہے رسول حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحم اللہ فرماتے تھے اگر مجھے جنت نصیب ہوئے اور مجھ سے کہا گیا کوئی تمنا کرو کوئی خواہش بتا دو تو میں کہوں گا جنت میں مسلی کی ایک جگہ ہو اور میں نماز پڑھتا رہوں نماز میں لذت آتی ہے اور تبلیغ نصاب میں واقع لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ایک مرتبہ تیر پھنس گیا اور اس کو نکالنا مشکل تھا لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت علی نماز کی لئے کھڑے ہو جائیں اور سجدے میں گر جائے تو اس وقت تیر کو نکالو تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا نماز کی لذت نماز میں اتنے منہمک اتنے مشغول ہوں گے چنانچہ وہ تیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاؤں سے نماز میں نکالا گیا اور انہوں نے نماز کو جاری رکھا نماز کو نہیں توڑا حضرت شیخ نے اس واقعہ کو تبلیغ نصاب میں لکھا ہے اور محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی کتابوں میں ہے سنیوں کی کتابوں میں متقدمین کی کتابوں میں نہیں ہے شیعوں کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے وہاں سے ہماری سنیوں نے بھی لیا ہوگا تو نماز میں لذت ہے ذکر کرتے ہیں ذکر میں لذت ہے حدیث سے ذکر ثابت ہے لا الہ الا اللہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے وہ عرش تک پہنچتا ہے اور عرش تک پہنچنے سے پہلے نہیں رکتا یہ حدیث میں ہے یہ حدیث میں ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے غفلت کرتا ہے تو شیطان آ کر دل پر بیٹھ جاتا ہے یہ حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے یہ حدیث میں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے اکیلے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر جماعت میں اور مجلس میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بہترین مجلس میں کرتا ہے یہ حدیث میں ہے اور یہ حدیث میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک جماعت سے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہو ہم بیٹے ہیں اس لیے کہ ذکر کریں اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو جی اللہ کی قسم تم حضرت معاویہ نے بھی ایک جماعت سے سوال کیا کیوں بیٹھے ہو ذکر کے لیے اور کوئی مقصد نہیں جی سب صرف ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ فخر کرتے ہیں فرشتوں پر او فرشتوں دیکھو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ جمع ہو کر فساد کریں گے انسان خون بہائیں گے یہ تو میرے ذکر کے لیے بیٹھے تو یہ ذکر کی لذت یہ اور ذکر کے کا ثواب یہ حدیث نے بیان کیا ہے تو قرآن کریم میں قوت اور طاقت بھی ہے اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا مل کر ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک آیت کی طرح آیت نہیں بنا سکتی سورت نہیں بنا سکتی کل الانس انسو على أن يأتوا يأتوا بمثل هذا القرآن لن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فأتوا بسورة من مثله ایک سورت نہیں لا سکتی ایک آیت کریمہ نہیں بنا سکتی اتنی طاقت ہے قرآن کریم کی اور لذت بھی ہے اور حدیث میں قوت بھی ہے لذت بھی ہے لیکن اس کی لذت اس کی قوت پر غالب ہے اس لیے کہ اس میں حدیث میں پورا پروگرام مل جاتا ہے کہ یہ اس طریقے پر کام کرو اس میں قرآن بھی آ گیا حدیث بھی آ گئی تو اس میں لذت آ گئی تو یا یہ خطا ہوئی اور یا یہ خطا ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک شخص رسی پر چڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد تک پہنچ گئے پھر ابو بکر صدیق مقصد تک پہنچ گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اوپر رسی ٹوٹ گئی یعنی ان کو شہید کیا گیا اور پھر وہ تو چلے گئے دوسرے آدمی حضرت عثمان کے لیے وہ رسی ملائی گئی تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ زمانہ اس پر گواہ ہے گزرا ہوا زمانہ کہ فرعون کا کیا حشر ہوا آخر کار جب وہ بعض نہیں آتا تھا اور ہر طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اس کو سمجھایا اور بار بار اس کو ٹائم دیا گیا تھوڑا سا عذاب آتا تھا پھر ہٹایا جاتا تھا پھر عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر طوفان بھیجا طوفان پانی آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہٹایا انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے لیکن ایمان نہیں لایا پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں برسائی پھر بھی وہ صحیح راستے پر نہیں آئے پھر ٹڈیوں کے عذاب کو ٹڈیوں نے ان کو ان کے فصلوں کو کھایا طوفان آیا تو پانی گھروں کے اندر آیا محلات میں پانی آیا جب وہ ہٹ گیا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اتنا زیادہ پانی ہے اب ٹڈیاں آ گئیں تو جو فصلیں تھیں ٹڈیوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا پھر ٹڈیاں ختم ہو گئیں پھر انہوں نے وادی کو پورا نہیں کیا ایمان قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں جوئے کپڑوں میں اور باہر دی مکہ وہ جو دیمک ان کی لکڑیوں دروازوں کو کھایا چھتوں کو کھایا چھتیں برباد ہو گئیں اس پر بھی ایک ہفتے کے بعد اس عذاب کو ہٹایا گیا پھر انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں تو محفوظ ہے پھر مینڈک آئی اتنی مینڈک ہر چیز میں مینڈک چھلانگ لگاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹایا پھر خون ہی خون ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کا پانی خون بن جاتا تھا دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کی ناک سے خون جاری ہوا اور جیسے کوئی بیٹھتا تھا اٹھتا تھا تو ناک سے خون جاری ہوتا تھا اس آداب کو بھی ہٹایا گیا لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو تنگ کرتے رہے تکلیف دیتے رہے تو آخر اللہ تبارک و تعالی نے دریا اور سیلاب دریا کا عذاب ان پر مسلط کیا ان کو سمندر کے اندر ڈبو دیا اور حضرت موس علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بچایا تو والعصر کا مطلب والعصر گزرا ہوا زمانہ گزری ہوئے زمانے کو دیات کرو کہ جو دین پر چلنے والے ہیں ان کو اللہ نے کامیاب کیا جو دین کا مقابلہ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کیا تو یہ گزرا ہوا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آخر تک زمانے کو دیکھو کہ ان الانسان لفی خسر لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو وہ بھی خسارہ ہے بے دینی کی وجہ سے دین دشمنی وجہ سے اولاد اولاد سے پریشان ہے معیشت سے پریشان ہے چوری اور ڈکیتیوں سے پریشان ہے امن و امان کی صورتحال نہیں ہے دین جہاں ہوتا ہے سب کو ٹھیک ہوتا ہے دین کے وجہ سے امن و امان ہوتا ہے دین کے وجہ سے بچے تابدار ہوتے ہیں دین وجہ سے اطمینان ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دین پر چلنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے جس کو ہم بہت خوشحال سمجھتے ہیں ان کے پاس خوشحالی کا سامان ہے خوشی اس کے پاس نہیں ان کے پاس خوشی نہیں خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں درود شریف میں استغفار میں دین پر چلنے میں قرآن کریم کی تلاوت میں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے شکر کی توفیق عطا فرمائے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ حضرت کہ جو ملفوظات ہیں ان میں یہ لکھا ہے آپ نے جو بتایا اسے حتی تل امکان پورا کیا اور آگے پورا کرنے کا ارادہ ہے مگر جو کچھ ذکر ہوتا ہے تسبیح کی تعداد پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں کچھ لطف یا دل کی لگن نہیں ہوتی شاید ابتداء میں ایسا ہوتا ہے بہر کیف میں انشاءاللہ پوری پوری جد و جہد کرتا ہوں جواب گرامی نامہ ملا گرامی نامہ ملا عزم قوی معلوم ہو کر بڑی مسرت ہوئی پھر فارسی کا شعر لکھا ہے ترجمہ یہ ہے ہمت بلند رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کی نزدیک تیرا اعتبار تیری ہمت کی بقدر ہوتا ہے ابھی لذت اور لگن کو کہاں کہتے کہتے ہیں چلیے بڑھتی چلیے جتنا وقت آپ خرچ کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتے جائیں آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی ترقیات سے نواز دے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے میں ذکر میں مزہ نہیں آتا جب سب ساتھی جمع ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے اور دل لگتا ہے اس لیے جو اجتماعی ذکر ہے اس میں آواز ملاتے ہیں آواز ملانا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ذکر میں مزہ اور ذکر میں دل لگ جائے اور جب دل لگتا ہے تو عبادت میں دل لگنا یہی مقصود ہوتا ہے جس کا دل نہیں لگتا وہ پریشان ہوتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں میرا خیال ادھر ادھر جاتا ہے وسوس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن بلآس رضی اللہ عنہ سے فرمایا ٹھیک ہے ان کی سینے پر ہاتھ لگایا ان کی سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسے کو ختم فرمایا اور نماز میں دل لگ گیا تو دل لگانا مقصود ہوتا ہے تاکہ دل لگ جائے مزہ آ جائے تو اگر کسی کا دل آواز ملانے کے بغیر لگتا ہے تو آواز نہ ملائے اور کسی کا دل آواز ملانے میں لگتا ہو تو آواز ملائے تاکہ اچھی طرح دل لگ جائے اور جب دل لگ جائے تو عبادت میں دل لگانا مقصود ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے احسان کیا ہے ان تعبد اللہ کا ان تراہو اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو اگر نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تم کو دیکھتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے اور عبادت کرو گے تو گوئے کہ عبادت میں دل لگے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے آقا اور مالک کسی کو دیکھتا ہو تو کام کرنے والا مزدور اچھا کام کرتا ہے دل لگا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 والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رب كريم هم سبك के गुनाहों فرمه माफ़ برسكي गुनाहों पर قبول فرمه شرور وفتنة कबूल फरमा शुरू और फितनों से हिफाजत اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرما برے کاموں سے ہم سب کو باز رہنے کی توفیق نصیب فرما اے رب کریم نفس و شیطان کے مکر و فریض سے سب کی حفاظت فرما ایمان کامل کی دولت سے نواز دے جو ہمارے درمیان یا متعلقین دوست و احباب اساتذہ میں بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما جو وفات پا چکے ہیں رب کریم ان سب کی مغفرت فرما ساری امین چوکسی صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما دوسری مرد و خواتین مستورات کا انتقال ہوا ہے رب کریم سب کی مغفرت فرما دے ہماری بصیرت اور بصارت میں اضافہ فرما دے قوت نصیب فرما دے حافظوں میں قوت عطا فرما دے اے رب کریم اچھی اخلاق اچھی عادات اچھی صفات سے ہمیں متصف فرما دے بری صفات سے بری عادتوں سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اے رب کریم فضائل ہمیں عطا فرما دے رضائل سے ہم سب کی حفاظت فرما دے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی نصیب فرما دے ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ ہمارے والدین جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے جو دنیا میں موجود ہیں ان کا سایہ تا تھا دیر سروں پر قائم اور دائم فرما دے ہم سب کو مقاصد حسن میں کامیابی نصیب فرما دیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں بے نیتی اور بدنیتی دونوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے اور حفاظت فرما دیں تو الدین نصیب فرما دیں علم کے حاصل کرنے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 فرما دے علوم عالیہ علوم عالیہ کے ساتھ مناسبت پیدا فرما دے اے رب کریم ہماری دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے فضل و و و کرم سے قبول فرما دے صلی اللہ محمد آلہ اصحابہ اجمعین next week the majlis majlis will will be at Islam Masjid in Lens. Inshallah Inshallah take place between quarter to six six and o'clock after Ishraq.